لیکن ہم سب یہ لوگ یہ مانتے ہیں کہ قرآن ہمارے لیے بک آف گائیڈنس ہے لیکن دیکھیے عقیدہ کافی نہیں ہے آپ عقیدہ رکھیں کہ بک آف گائیڈنس ہے تو اس عقیدے کی وجہ سے قرآن آپ کے لیے بک آف گائیڈنس نہیں بن جائے گا آپ کو یہ بھی ڈسکور کرنا پڑے گا کہ قرآن کو سمجھنے کا میتھڈ کیا ہے تو ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں قرآن انسانی اسلوب میں نہیں ہے وہ خدائی اسلوب میں ہے تو خدائی اسلوب کو انسانی اسلوب میں ڈھالنا پڑتا ہے تب آپ قرآن کو سمجھ پاتے ہیں بسن دیکھیے قرآن کی پہلی آیت کو لیجیے الحمد للہ رب العالمین ہم کے معنی ہیں شکر اور تعریف کا دونوں مفہوم اس میں شامل ہے تو ساری تعریف اور سارا شکر اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے تو آپ دیکھیے بظاہر یہ خبر کا جملہ ہے یہ خبر دی گئی ہے لیکن حقت کے اعتبار سے امر کا جملہ ہے بطور خبر آپ لے لیں تو آپ کچھ نہیں ملے گا جب اس کو امر کے معنی ملیں تب ملے گا آپ کو کہ اے انسانوں حمد میں جینے والے بنو جب امر کا معنی ملیں گے آپ تو اس کے معنی اس بنے گے آپ کے لیے کیا انسانوں حمد میں جینے والے بنو اچھا پھر بات یہ ختم نہیں ہوتی جس انسان سے کہا جا رہا ہے اس انسان کے بارے میں قرآن میں دوسرے مقام پر ہے کہ لقت خلق نل انسان فی قبد قبل میں پیدا کیا گیا مصیبتوں میں مسائل میں تو دنیا ورلڈ آف پرابلمس ہے تو سوال یہ کہ جب دنیا میں ہمیں مصیبتوں میں رہنا پڑتا ہے تو شکر کیسے آپ کے اندر آئے گا تو آپ کو یہ بھی ڈسکور کرنا پڑے گا کہ یہ جو کبد ہے اس کی کوئی حکمت ہے اگر آپ دریافت نہیں کریں گے تو الحمد للہ کہیں گے اور شکایتوں میں جئیں گے پروٹیسٹ بھی جئیں گے یہاں تک کہ لڑنا بڑا شروع کر دیں گے کہ روز ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر تو الحمد للہ رب العالمین کہیں گے اور شکر آپ کے سینے سے غائب ہوگا ایک مثال میں نے دی کہ قرآن کو کتاب ہدایت ماننا کافی نہیں ہے یہ بھی ڈسکور کرنا ہے کہ وہ کیسے کسی انسان کے لیے ہدایت کی کتاب بنتی ہے یہ ضروری ہے یہ تو ایک اصولی بات کے لیے میں نے یاد بتائی آپ کو اب ایک اور آیت لیجیے اس آیت کو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ظاہری الفاظ کی وجہ سے کوئی سمجھے ہی نہیں میں خود نہیں سمجھاتا سچی بات ہے کہ آج ہی میں نے ڈسکور کیا اس آیت کا مطلب سچی بات ہے کہ میں نے خود اس آیت کا مطلب آج سمجھا کیونکہ میں سوچتا رہتا ہوں سوچتا سوچتا دیکھیے ہماری امت میں ایک چیز بالکل مفقود ہے وہ ہے تدبر کلچر اکثر لوگ مسلم کلچر کا نام لیتے ہیں مسلم کلچر کیا ہے ڈریس کا نام ہے مسلم کلچر تدبر کلچر ہے سارے قرآن میں دیکھیے تدبر تفکر تبسم تذکر تاقل تو کیا ہے یہ کلچر مسلمان کا تو تدبر کلچر کا کہیں وجود ہی نہیں ہے کوئی سوچ بھی نہیں ہے کسی مسجد مدرسے میں یہ کہا بھی نہیں آتا کہ تدبر کلچر اختیار کروں یعنی سوچو سوچو سوچو سوچو تو اسی لیے کوئی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آتی دیکھیے آیت یہ ہے ماں کانڈل بو منو لینڈ فرو القف فلولا نفر بن کل فرقتن من ہوں لیا لاک الدین بڑے عید القوم ہم لال یہ سورہ توبہ کی آیت ہے اچھا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر سارے مسلمان نہیں آ سکتے تھے یعنی مدینہ تو کچھ لوگ کیوں نہیں نکل کر آئے تاکہ وہ سیکھیں اور جا کر اپنی قوم کو بتائیں اس آیت کو آپ دیکھیے تو اس میں کوئی کلیئر بات آپ کو نہیں ملے گی کیونکہ الفاظ میں گم رہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ سب لوگ نہیں نکل سکتے تھے لگتا ہے کہ سب لوگ نہیں کرتے سواری کا مسئلہ تھا سارے مسلمان نہیں نکل کے آ سکتے تھے کیونکہ سواری کا مسئلہ تھا نہیں یہ بات نہیں ہے یہ میتھڈ کی بات ہے کہ سب لوگ آئیں تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تھوڑے تھوڑے لوگ آئے مدینہ اور سیکھے تو یہ بات میں نے بہت دنوں کے بعد صحیح معنیوں میں آج ہی دریافت کی اور تمام جماعتیں جو ہیں اس کو جانتی نہیں بھیڑ لگاتی ہیں بھیڑ کو کامیابی سمجھتی ہیں اتنے آدمی آئے اتنے آدمی آئے دیکھیے فرد کو ٹرین کرنا ہے جیسے کل کی بات ہے کل ہمارے پاس دو آدمی آئے تھے دونوں میں زبردست ٹکراؤ یعنی مارنے مرنے پہ تلی ہوئی تو میں نے ان سے گھنٹے پر بات کی اور قرآن اور حدیث ان کو سنائی تو سب ٹھنڈے ہو گئے انہوں نے معافی مانگی انہوں نے غلطی کا اعتراف کیا تو یہ فرض پر کام کرنا اگر یہ لوگ بھیڑ میں ہوتے اور ہم بھیڑ میں تقریر کرتے کسی کی اصلاح نہ ہوتی تو اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ ماس لیول کی ٹریننگ نہیں ہوا کرتی گروپ لیول کی ٹریننگ ہوتی ہے یعنی کچھ لوگوں کو لے کر آپ ان کو سمجھائیں بجھائیں اب میں آپ کو چند مشرے دیتا ہوں کہ یہ جماعتیں جو موجودہ زمانے ہماری ہیں وہ جماعتیں اللہ تعالیٰ ان کو بار بار ان کو نشانی دکھایا لیکن وہ سبق نہیں لیا مثلا دیکھیے جماعت سامی بنی تھی غالب انیس سو اکتالیس میں تو اس کا پہلا جو اجتماع ہوا اس کی چھپی ہوئی موجود ہے آپ دیکھ لیجیے جماعت کے بانی صدر جو تھے سعید ابرار بودی اس میں انہوں نے تقریر کی تھی تو چھپی ہوئی ہے ان نے کہا کہ ہم نے جماعت کے افراد کو پروگرام بھیجے کسی نے کچھ اس کو عمل نہیں کیا تو جبلا انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں ایسی بدوقوں سے کام لے رہا ہوں جو لبربی دبانے پر بھی فائر نہیں کرتی لبربی کہتے ہیں ٹریگر کو میں ایسی بدوقوں سے کام لے رہا ہوں جو ٹریگر دبانے پر بھی فائر نہیں کرتی تو انہیں جاننا چاہیے تھا کہ میں نے افراد بنائے نہیں اور جماعت کو لے کر جلسے جلوس شروع کر دیے تو اب ان کو لوٹنا چاہیے تھا فرد سازی پر جماعت سازی کے بجائے فرد سازی پر لوٹتے نہیں لوٹتے کہتے ہے کہ اتنی لمبی مدت گزر گئی اور پاکستان میں جماعت سازی نے سوائے توڑ پھوڑ کے کچھ نہیں کیا جماعت سامی کا ہی کارنامہ ہے کہ ان کو قتل کرو اور ہندوستان سے نفرت کرو یہی کارنامہ کیونکہ فرد سازی کیا نہیں تبلیغی جماعت جو ہے کہ سب سے بڑی جماعت مسلمانوں میں کچھ حقیقت اس کی نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میوات ان لوگوں کا مرکز بنا تھا سب سے پہلے تو میوات میں شادی بیاہ کی رسمیں بہت غلط ہیں اسلام کے خلاف تو مولانا یوسف صاحب جو حضرت جی تھے انہوں نے وہاں کے چودھریوں کو بلایا اور کہا کہ ان لسوں کو ختم کرو تو چودھریوں نے ان سے کہا کہ مولوی جی ان باتوں فضا سناؤ تو مولوی صاحب پیچھے ہٹ گئے اور رسم ویسی کی ویسی ہے آج بھی اور تبلیغ ساری کی ساری فضالت چل رہی ہم اپنی بیماریوں کو منکر کو چھوڑ دیا انہوں نے حالانکہ ان کو جاننا چاہیے تھا کہ قوم تیار نہیں ہے تو اب افراد کو تیار کرنا چاہیے بھیڑ نہیں اب بھیڑ لگاتے ہیں ہر جگہ کہ اتنے آدمی آئے اتنے آدمی آئے اور اس بھیڑ میں ایک انسان نہیں ملے گا اسی پر مضمون لکھا تھا بھیڑ کے درمیان سناٹا ارے سال میں کہ بھیڑ تو ہے انسان ایک بھی نہیں